شرح کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے چونکہ ماہ دلحجہ کی شروعات ہو چکی ہے <clears throat> اور دلحجہ کے شروع کے دس دنوں کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے اسی کی مناسبت سے چاہتے یہ ہیں کہ اس کے تعلق سے بھی ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا جائے دلحجہ کے شروع کے دس دن پورے سال کے بلکہ پوری دنیا کے سب سے بہتر دن ہیں سب سے عظیم اور افضل دن ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی سور فجر میں قسم کھائی ہے الفجر ولعین عشر ان دنوں میں نیک اعمال اللہ رب العالمین کو دیگر دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مامن ایامن العمل السل حفیح احب اللہ منہا ایام العشر کہ ان دس دنوں کو چھوڑ کر کے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں میں نیک اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہوں لوگوں نے کہا کہ ارنگ جہادی صبی یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیک اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں تو آپ نے کہ ہاں اللہ رجر خرج اب نب سے مال ہی فلاں مرج امداد کا بشائے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے ان دنوں میں نیک اعمال کرنا ہاں اگر کوئی ایسا غازی اور مجاہد ہے جو اپنی جان و مال لے کر کے جائے اور واپس نہ آئے یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں استعمال ہو جائے باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ کو دیگر مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں کل میں علامہ ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کلپ سن رہا تھا تو اسی موضوع سے متعلق تھا تو انہوں نے اپنے طلبہ سے سوال کیا اور سوال کے ذریعے سے ان دنوں کی اہمیت ان کے دلوں میں اجاگر کرنا چاہا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھتا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس مہینے میں دلیجہ کے شروع کے دس دنوں میں پڑھتا ہے تو کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے یا کون سا عمل زیادہ افضل ہے آپ نے سوال کیا طلباء دو جماعتوں میں بڑھ گئے کچھ طلباء نے کہا کہ رمضان میں پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ طلبہ نے کہا کہ نہیں دلیجہ کے شروع کے دس دنوں میں پڑھنا زیادہ افضل ہے تو شیخ ابن وسمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ جب لوگوں کے اختلاف ہو گیا تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس مسئلے ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو گیا آپ لوگوں کے درمیان تو ہم دین کی طرف کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں دیکھتے اس میں اس کا کیا جواب ہے تو انہوں نے وہ حدیث پڑھی جو حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام ایامن علم حب اللہ منہا دھر ایام الاشر کہ ان دس دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جن دنوں میں نیک ایک اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا جواب مل گیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا یہ بات جو امام الناس ہیں ان کے لیے بہت غریب ہو بڑی عجیب ان کو لگتی ہو لیکن جو علماء ہیں ان کو یہ بات عجیب نہیں لگتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دلحجہ کے شروع کے دس دنوں میں تمام نیک کمال اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ کہا کہ علماء کو بات بتانی چاہیے عوام الناس نہیں جانتے ہیں عوام الناس کہیں گے کہ رمضان میں زیادہ افضل ہے رمضان میں زیادہ پڑھنا بہتر ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسل کی حدیث یہ ہے کہ دلحجہ کے شروع کے دس دنوں میں تمام نیک کامال اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں جب زیادہ محبوب اور پسندیدہ زیادہ افضل بھی ہے زیادہ عجر بھی اس کے اندر ملے گا اسے اگر کوئی رمضان میں قرآن پڑھتا ہے اور ان دنوں پڑھتا ہے تو ان دنوں پڑھنے کا اس کو اجر اور ثواب زیادہ ملے گا پنج وقتہ نماز آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں ان دنوں پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا سنتیں پڑھتے ہیں تیت المسجد پڑھتے ہیں تیت الوضو پڑھتے ہیں چاش کی نماز پڑھتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں جو بھی خیر اور نیکی کام کرتے ہیں اگر ان دنوں میں کریں گے تو اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اور دنوں کے مقابلے میں کیونکہ یہ دن دس دن جو ہیں پوری دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے افضل دن ہیں سب سے بہتر دن ہیں ان دنوں میں نے کاما اللہ ابراہن کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اس ان دنوں کی عظمت اور اہمیت کو ہم کو محسوس کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر انسان کو کثرت سے زیادہ صدقہ تو خیرات اور خیر اور بھلائی کا کام کرنا چاہیے اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر ملے گا آپ کو سنتیں اور دنوں میں پڑھیں گے پڑھتے ہیں ان دنوں میں پڑھیں گے زیادہ اجر آپ کو ملے گا اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تکبیر اور تحلیل خاص طور سے اب شروع ہو گیا عید الحجہ کا مہینہ آپ بازار میں ہیں راستے میں ہیں گھر میں ہیں تکبیر پلند کرے اللہ اکبر اللہ ہوک بر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد یہ تکبیر ہیں جو ان دنوں کے اندر کہے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ الحمد للہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے روفی ہے تقبیر و تحمید و تحلیل ان دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر کہو کثرت سے لا الہ کہو کثرت سے الحمد للہ کہو تو ان دنوں میں ان کو کرنے کے انسان کے لیے اجر اور ثواب زیادہ ہے یہ دن پوری دنیا میں سب سے اہم اور عظیم دن ہیں جو زرجا کے شروع کے ایام ان دنوں میں جو اعمال ہمارے لیے مصنون اور مستحب ہیں انہیں میں سے قربانی ہے بعض علماء کے نزدیک جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے لیکن اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنت موقع ہے اور اس کو کرنا چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہمارے نبی نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی ہے نہ خلفائے راجدین نہ صحابہ نے لہذا قربانی انسان کو کرنا چاہیے جو انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک وہ جانور ذبح نہ کر دے دلیجا کی تاریخ کو اس وقت تک اس کے لیے بال اور ناخون کاٹنا حرام ہو جاتا ہے اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہوگا جو گھر کا سربراہ ہے جو گھر کا مالک اور حکمراں ہے حاکم ہے گھر کا ذمہ دار ہے وہ للیجا کی پہلی تاریخ سے لے کر کے جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت تک ناخون اور بال نہ کاٹے وہ گھر کے دیگر افراد کے لیے حکم نہیں ہے گھر کے جیسے اور دیگر افراد ہیں بال بچے ہیں بیوی ہیں یا اس طریقے سے بہنیں ہیں بھائی لوگ وغیرہ ہیں سب ساتھ میں رہتے ہیں تو اسی صورت میں ان کے لیے حکم نہیں ہے یہ حکم اس شخص کے لیے جو قربانی کر رہا ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے جو گھر کا مالک اور گھر کا ذمہ دار ہے گھر کا جو سربراہ ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے اگر آپ سعودی عرب میں سعودی عرب کے اعتبار سے عمل کریں گے اگر آپ ہندوستان میں ہیں پاکستان کسی اور دوسرے ملک میں ہیں تو وہاں کے اعتبار سے عمل کریں گے آپ مان لیجیے اس وقت سعودی عرب میں ہیں تو آپ پر یہ حکم لاگو ہو چکا ہے اگر آپ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں اور جب اپنے ملک میں جائیں گے قربانی کے دنوں میں تو اس کے مطابق آپ کو آپ عمل کریں گے کیونکہ ہمارے یہاں تاریخ ایک دن پیچھے ہے تو اس کے مطابق ہوگا جب وہاں قربانی ہوگی تب اپنے بال اور ناخن آپ کٹا سکیں گے تو انسان جہاں رہتا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے اگر آپ شروع میں یہاں ہیں تو آج ہی سے بال اور ناخن نہیں کاٹنا اگر قربانی کرا دیں اب آپ دو چار دن کے بعد اپنے ملک چلے گئے وہاں ایک دن بعد ہے قربانی یہاں کے مقابلے میں یہاں کے اعتبار سے تو جب وہاں قربانی ہوگی تب آپ کے لیے بال کاٹنا ناخون کاٹنا حلال ہوگا قربانی کر لینے کے بعد اپنی طرف سے تو یہ ایک حکم ہے ایک مسئلہ ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے جب قربانی ہو اس کی طرف سے تو بال اور ناخن وہ نہیں کاٹے گا انہیں دنوں کے اندر انسان حج کرتا ہے یہ بھی اللہ رب العامی نے جو صاحب استطاعت ہے ان کے اوپر حج کو فرض کر دیا زندگی میں ایک بار جیسا کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا تم حج کرو تو صاحب کسی صاحب ایک صاحبی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال تو آپ خاموش رہے پھر دوسری بار انہوں نے کہا پھر خاموش رہے پھر تیسری بار پھر بھی آپ خاموش رہے اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں گا یا کہہ دیتا تمہارے اوپر ہر سال حج فرد ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زندگی میں ایک بار حج فرد ہے صاحب استطاعت پر جس کے پاس مال ہو جسمانی استطاعت ہو اس کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو ایسے آدمی کی زندگی میں عمر میں ایک بار حج فرد ہوتا ہے تو یہ جو ایام میرے بھائیوں بہت اہم دن ہیں بڑی فضیت والے دن ہیں ان دنوں کے اندر انسان کو اللہ ابراہن کی بڑائی ذکر و اذکار خیر کا کام نیکی کام جو بھی عمل صالح کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عجر دے گا اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جو انسان اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا ثبوت ہوتا ہے وہ عمل صالح ہے بدعت اور خرافات یہ عمل صالح نہیں ہیں وہ عمل جو اللہ کے سور سے ثابت ہو صحابہ ثابت ہو اور انسان اسے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے وہ عمل عمل صالح کہلاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں میں بہت زیادہ محبوب ہے تو یہ چند باتیں تھیں ماہ الحجہ کے کی مناسبت سے اس کے شروع کے دس دنوں کی مناسبت سے کہ ہمیں اور آپ کو ان دنوں کا اہتمام کرنا چاہیے تکبیر کہنی چاہیے اور کثرت سے نیک امار انسان کو کرنا چاہیے اللہ ربامن ہم سب کو توفیق دے عامر رب العالمین دوسرا جو موضوع ہے یا جس کے لیے ہر اتوار کے درس ہوتا ہے وہ عقید واسطیہ کی شرح ہے عقید واسطیہ کی شرح میں آج جو ہمارا موضوع تھا یا ہے وہ ہے کرامات اولیاء اولیاء کی کرامات لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ لوگ اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے ہیں ہم اولیاء کی کرامات کو مانتے ہیں برحق سمجھتے ہیں لیکن شرط یہ کہ وہ اولیاء ہوں اللہ کے نیک بندے ہوں اولیاء ولی اور ولی کون ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے موحد ہوتا ہے متبع سنت ہوتا ہے بدعت اور خرافات نہیں کرتا ہے نمازوں کا پابند ہوتا ہے شریعت کا پابند ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے ایسے انسان کو ولی کہا جاتا ہے ایمان اور تقوا والے وہ ولی ہوتا ہے کرامت کا مطلب ہوتا ہے خلاف عادت جو چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے خلاف عادت ٹھیک ہے یعنی عادت نہیں ہے وہ اور وہ بندے کے اوپر ظاہر ہو ٹھیک ہے اگر وہ خلاف عادت جیسے مثال کے طور پر خلاف عادت کیا ہے خلاف عادت جو عادت کے برعکس کوئی چیز ہو عادت کے برعکس کوئی چیز ہو جیسے مثال کے طور پر میاں بیوی ملتے ہیں تب اولاد ہوتی ہے اب بغیر باپ کی اولاد ہو جائے مریم علیہ السلام کو اللہ ابامی نے اولاد عطا فرمائی خلاف عادت اس طریقے سے آپ دیکھیں آپ کی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سارے معجزے اللہ رب اللہ نے عطا کیا تھا آپ کی انگلیوں سے پانی نکل جاتا تھا یا اس طریقے سے آپ نے بکری کو اس کے تھن کو ہاتھ لگا دیا تھن کے اندر دودھ آ گیا جبکہ اس کا تھن سوکھا ہوا تھا آپ نے چاند کو اشارہ کر دیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ ساری چیزیں خلاف عادت جو عادت کے خلاف ہوں ان کو کیا کہتے ہیں اس کو کرامت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نبی پر ظاہر ہوں اس کو معجزہ کہا جائے گا اگر نبی کے لیے ظاہر ہوں اس کو معجزہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین بہت سارے معجزے عطا فرمایا انبیاء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مار دے دیا سمندر کے اندر راستہ بن گیا ہے کہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو آپ نے کیا کھانا کھایا ہے مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھ پر آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجودہ دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے موجودات اللہ رب عطا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ آئی ہوئی تھی آپ نے ان کی آنکھ کی آنکھ پر اپنا لعاب لگا دیا ان کی آنکھ درست ہو گئی آپ پڑھیں گے اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں ہمارے نبی کے موجودات پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹہنی کو لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے جب اس ٹہنی جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو ٹہنی روتی تھی اس سے آواز آتی تھی یہ آپ کے لیے موجودہ تھا یہ خلاف عادت چیز ہے یہ کہ ٹہنی جو سوکھی ہوئی ہے اس سے آواز آئے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے جو پتھر ہیں بہت سارے آپ کو سلام کرتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم کروائے تھے کہ آپ نے کی مکہ کے میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے پتھر بولتا نہیں ہے لیکن اللہ رب العامین نے نبی کے لیے معجزے کے طور پر یہ چیز عطا فرمائی اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا انبیاء کے سارے معجزے ختم ہو گئے لیکن ہمارے نبی کا جو معجزہ قرآن کی شکل میں لانے دیا یہ باقی اور قیامت تک باقی رہے گا تو خلاف عادت اگر کوئی چیز ظاہر ہو اگر وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے اور اگر وہ ولی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے کرامت مطلب اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعزاز ہے یہ اللہ رب العامین کی طرف سے اس کے لیے عزت ہے اگر ولی ہے متقی ہے پرہیزگار ہے معاہد ہے متب سنت ہے تب یہ چیز اس کے لیے کرامت ہے اور یہ کرامت قرآن کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے اور یہ یہ قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے کہ اللہ رب العامی پہ نیک بندوں پر کچھ چیزیں ایسی ظاہر کر دیتا ہے جو خلاف عادت ہوتی ہیں عادت کے برعکس ہوتی ہیں پہلے زمانے میں بھی ہوا اور قیامت تک یہ چیز ہوگی لہذا یہ ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن اللہ رب الامی نے اصاب کہف کا واقعہ بیان کیا نا جس کو ہر جمعہ کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تین سو نو سال تک وہ لوگ اپنے غار میں سوئے رہے نہ انہیں بھوک لگی نہ ان کے جسم سڑے نہ انہیں دھوپ لگتی تھی نہ انہیں بھوک لگتی تھی تین سو نو سال ٹھیک ہے یہ کرامت ہے کہ نہیں کرامت ہے یہ سب کے سب واحد لوگ تھے نوجوان چند اور ان کے علاقے میں پورا شرک تھا وہ لوگوں نے اپنا علاقہ اور ملک چھوڑ دیا جا کر کے گاروں میں پناہ لیا تین سو نو سال تک وہ سوئے رہے کتنا بڑا کتنی بڑی کرامت تھی ان کے لیے جب وہ لوگ بیدار ہوئے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ پورا ملک معاہد ہو گیا سارے کے سارے اسلام لے آئے ہیں مسلمان ہو گئے تو تین سو نو سال تک وہ زندہ رہے باقاعدہ ہم اگر بارہ تیرہ گھنٹہ سو جائے تو ہماری درد کرنے لگتی ہے کہ نہیں ہے بہت سولی یار پیٹ درد کر رہی چلو بیٹھ جاتے ہیں انسان بیٹھ جاتا ہے تین سو نو سال تک وہ غار کے اندر سوئے رہے کروڑ بدلتے رہے سوئے رہے اور اس طریقے سے دھوپ ان کو نہیں لگتی تھی اس طریقے سے انتظام تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک طرح کی کرامت تھی تو کرامت پہلے بھی ہوئی ہے انبیاء کے اوپر ظاہر و موجودہ انبیاء کے علاوہ نیک لوگوں پر ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے تو قرآن اللہ رب ربراہمن اس کو بیان کیا ہے اس لیے حضرت مریم کے بارے میں نے بتایا دیکھیے مریم علیہ السلام کے پاس باقاعدہ ان کے پاس ہر طرح کے پھل موجود ہوتے تھے زکریہ علیہ السلام ان کے پاس جاتے دیکھتے ہر قسم کا میوہ ان کے پاس موجود ہے یہ ان کے لیے کرامت تھی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جب ہنستے عیسیٰ علیہ السلام کی ولاد کا وقت آیا تو انہوں نے کھجور کو ہاتھ سے پکڑا اور باقاعدہ کھجور جو ہے گرنے لگے کھجور گرنے لگے ہنستے مریم علیہ السلام کے اعزاز میں اللہ رب نے ان کے لیے ظاہر فرمایا تو جو متقی اور جو ولی ہوتا ہے وہ اعلان نہیں کرتا ہے اس کو پتہ نہیں رہتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر وہ کہہ دے کہ میں تو ولی ہوں میں تو متقی ہوں یہ چیز کرنے والا ہوں تو آپ سمجھ جائے کہ ولی نہیں ہے وہ آپ سمجھ جائے کہ وہ شعبت آباد ہے مکار اور شیطان دجال ہے وہ اگر کوئی بتا کر کے کرے کہ میں یہ کرامت دکھانے والا ہوں وہ کرامت نہیں ہوگی وہ سب شیطان کے پجاری ہوتے ہیں اور شیطان ان کے ذریعے ساری چیزیں کراتا ہے جو متقی ہوگا ولی ہوگا وہ نہیں کہے گا کہ میں چیز تمہارے لیے ظاہر کرنے والا ہمارے بھی سے لوگ موجودے مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے تھے آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے موجودہ یہ ظاہر کر دیتا ہوں نہیں کبھی نہیں کہا اللہ رب الامی نے آپ کے ہاتھ پر جاری فرمایا تو جو ولی اور نیک بنتا ہوتا ہے کبھی دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ میں متقی ہوں ولی ہوں اگر دعویٰ کر لیا تو وہ متقینی فاجر و فاسق بندہ ہے وہ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کا تسکینہ کر اللہ جانتا ہے تم میں کون نیک ہے کون نیک نہیں ہے تو اللہ رب الامین کرامتیں ظاہر کرتا ہے سابقہ امتوں کے اندر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت مشہور ہے جو بارہ آپ لوگوں نے سنی تین بندے کہیں گے گار کا راستہ بند ہو گیا تینوں نے اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے بیان کی تو اللہ رب العامین نے غار کو ہٹا دیا ان کے سامنے سے یہ بھی کرامت تھی اللہ رب العامین کی مدد فرما دی کرامت یہی ہوتا ہے کہ ان کی مدد کے لیے یا حق کو ظاہر کرنے کے لیے حق کو غلبہ کے لیے ان کے ان سے کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان کے اوپر ظاہر کر دے تو کسی کرامت کہا جاتا ہے تو یہ چیز پہلے ہوئی اور یہ چیز قیامت تک ہوگی صحابہ کے درمیان کتنے ایسے واقعات پیش آئے کرامت کے بہت سارے واقعات پیش آئے صحابہ کے درمیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا عراق کے علاقے میں اور ان کے کمانڈر تھے ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسیوں سے مقابلہ تھا اب وہ ان کا لشکر چاروں طرف سے ان لوگوں دشمنوں نے گھیر لیا اللہ رب العالمین نے حتمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دکھا دیا وہ علاقہ اور ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد کر یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اے ساریہ تم پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ وہاں جا کر کے تم اپنے آپ کو اس وہاں چلے جاؤ سارے لوگ جب وہ لوگ وہاں ان کی آواز باقاعدہ وہاں سنی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی ہفتے ساریہ نے اور یہ حدیث صحیح ہے امام المانے رحمۃ اللہ کی صنعت کو اور بہت سارے علماء نے اس کی صنعت کو صحیح قرار دیا تو انہوں نے آواز سنی اور وہ پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اور اس طریقے سے پیچھے سے دشمن وار کرنے کا معاملہ ختم ہو گیا یہ خطرہ تھا پیچھے دشمن حملہ کرے گا تو وہ پناہ ایسی جگہ چلے گئے کہ پیچھے سے دشمن حملہ کرنے کا خطرہ ختم ہو گیا اللہ رب العامین نے اس کے اندر ان کو فتح حاصل کرائی فتح دلائی اللہ رب العامین نے یہ کرامت تھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دو صحابی عباد بن بشر اور سید بن حزیر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اندھیری رات تھی کڑک اور بجلی تو پھر ہمارے نبی کے پاس سے جانے لگے تو اندھیری رات آج تو لائٹ ہے سب کچھ زمانے میں ساری چیزیں نہیں تھیں ان کے پاس سوٹا تھا تو اس سوٹے سے باقاعدہ روشنی نکل رہی تھی اور جب وہ گھر پہنچ گئے اس کے بعد روشنی ختم ہو گئی روشنی ختم ہو گئی عباد بن بشر اور سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحیح حدیث ہیں تو یہ کرامت اس کو ہم مانتے ہیں جو اللہ کے نیک بنتے اللہ رب الم کے لیے ظاہر کرتا ہے اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں اگر آپ پڑھیں گے تاریخ کے اندر یا حدیثوں کے اندر ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے جریج کے واقعہ پہلے زمانے کا بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہے نا ان پر ایک عورت نے الزام لگا دیا وہ کسی اور چرواہے کے ساتھ جاتی تھی وہ اور چرواہے سے لڑکا حمل ٹھہر گیا اور جریج بہت نیک انسان تھے ان کی ماں ان سے ملنے آتی تھی بلاتی تھی نماز میں ہونے کی جیسے ان کو جواب نہیں دے پاتے تھے انہوں نے بدوا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جب تک اس کی رسوائی نہ ہو ذلت نہ ہو اس کی اس کی موت نہ ہو اب وہ جہاں ان کی کٹیا تھی جہاں وہ رہتے تھے بات کرتے تھے وہیں پر ایک چرواہا رہتا تھا تو ایک عورت تھی جو چرواہے کے پاس آتی تھی حمل ٹھہر گیا لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا کہا کہ جریش کا ہے اس نے جو ہے اللہ نے بات کہی تھی لوگ غصے میں آ گئے کہ وہ تو لوگوں کے سامنے ڈھونک کرتا ہے کہ میں بہت متقی ہوں نیک ہوں اور اس طریقے کا اور عورت کو اس نے اپنے برے عمل سے اسے حمل والا حمل والی کر دیا اسے اس کو حمل ٹھہر گیا نہ اس بلا منظال انہوں نے کیا کہ اس کو مارا بھی اس کی جو کٹیا تھی اس کو کٹیا بھی گرا دیا تو انہوں نے پوچھا کیا ماجرا کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ یہ تم اس کے باپ ہو اس بچے کے تو انہوں نے کہا بچے کو میرے پاس لے کر آؤ بچے کو لے کر کے آئے اور اس کے بعد بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے اس نے کہا میرا باپ چرواہا رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے کرامت ظاہر کر دی بچے کو اللہ رب العالمین بولنے کی طاقت دے دی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین بچے ہیں جن کو اللہ رب العالمین بچپن میں بولنے کی طاقت دی ایک یہ ہیں اور ایک ہنستے عیسیٰ علیہ السلام ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا وہ جو عورت جو اساب الحدود کا واقعہ ہے کہ اس نے بہت بڑا بڑی آگ روشن کی اور اس پر تیل گرم کیا اس کے اوپر اور اس کے اندر جو بھی اس کو نہیں مانتا تھا جو بھی اللہ پر ایمان لانے والے تھے ان سب کو آگ کے در اس کڑھے کے اندر پھینک دیتا تھا آگ کے اندر سارے لوگ جل جاتے تھے اب ایک عورت کی باری آئے گی اس کے پاس شیر خار بچہ تھا دودھ پی رہا تھا اب بیچاری بچے کی محبت میں وہ رونے لگی کہ بچے کا ہمارا کیا ہوگا تو اللہ رب بچے کو بولنے کی طاقت دے گی تو یہ سب کرامتیں اللہ ربان ظاہر کرتا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو پہلے زمانے بھی ہوا بعد بیچاری ساری چیزیں ہوئیں اس طریقے سے علا بن حضر بھی ہیں صحابی رسول ہیں سعد بن وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ گئے ملک کو فتح کرنے کے لیے راستے میں سمندر آ گیا باقاعدہ گھوڑے دوڑا دیے اور پار کر کے اس طرف چلے گئے لوگ اللہ رب العالمین نے کرامت ظاہر فرمائی دونوں کے علا بن حضرمی کے لیے اور سعد بن وقاص کے لیے پورے لشکر کے لیے اس طریقے سے تو یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ایک جبلہ بن اسم ایک تابعی ہیں اور ان کا گھوڑا گم ہو گیا بعض روایتوں کے جاتا گھوڑا مر گیا ان کا اب ان کو واپس آنے کے لیے ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ ربا نے گھوڑے کو زندہ کر دیا اور اس کے بعد گھوڑے بیٹھے اور گھر پہنچے گھوڑا مر گیا ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو تاریخ کتابوں کے اندر حدیث کتابوں کے اندر موجود ہیں خالد بن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا گیا لیکن زہر ان کے اوپر اثر نہیں ہوا اس کا اثر نہیں ہوا زہر کا حالانکہ زہر انسان کھاتا ہے پیتا تو مر جاتا ہے لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہوا سعید بن زید ایک صحابی ہیں انہوں نے ایک عورت پر بد دعا کر دی اس کی وفات ہو گئی حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خارجی تھا جو انہیں بہت ستاتا تھا بد دعا کر دیا انہوں نے اور اس کے بعد اسی وقت اس آدمی کی موت ہو گئی حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی پر بدعا کر دیا اس کے ظلم سے تنگ آ کر کے تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ اربان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ ابام ان کے اوپر ایسی چیزیں ظاہر کرتا ہے تو اس کو کرامات کہا جاتا ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے برحق ہے قرآن اللہ نے بیان کیا ہے کیسے انکار کر سکتے ہیں اللہ کے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کیا صحابہ کتنے واقعات ہیں صحیح بخاری کے اندر ہے مسلم کے اندر ہے ابودا ترمزی نے صحیح نمازہ کے اندر واقعات کون انکار کر سکتا ہے ہم کرامات کو مانتے ہیں لیکن شرط یہ کہ اولیاء اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے تو جو چیزیں خلاف عادت ہوتی ہیں اگر انبیاء کے ساتھ ہو وہ معجزہ اور اگر انبیاء کے علاوہ کوئی دوسرے ہوں نیک بندے ہیں اللہ کے ولی متقی پرہیزگار ان کے لیے کیا وہ کرامت ہے اور تیسرا اگر کوئی بندہ ہے جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو نیک اور ولی نہیں ہے تو سب شیطانی چالیں ہیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں شرک کرنے والا قبروں کا پجاری بدعت کا رسیہ نماز نہیں پڑھتا داڑھی نہیں ہے چرس کھاتا ہے ہے کہ نہیں ہے بہت سارے ایسے ہمارے یہاں ہمارے علاقوں کے اندر ہمارے ملکوں کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا ولی کہتے ہیں نماز پڑھیں گے لمبی لمبی موچیں اور لمبے لمبے کپڑے ٹکنے سے نیچے اور ان کو کلمہ تک نہیں آتا کپڑوں کے مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کلمہ کسے کہتے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ان کو اسلام کے ارکان پتہ بھی نہیں معلوم لوگوں کی بگڑیاں بناتے ہیں لوگوں کی جو ہے قسمتیں سدھارتے ہیں عزب اللہ مل تو ایسے لوگوں پر بھی خلاف عادت بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن وہ کون کرتا وہ شیطان کرتا ہے وہ اس لیے مام مسافر رحمۃ اللہ علیہ کے قول یاد رکھ لیجئے بہت پیارا قول وہ کہتے ہیں اگر کسی انسان کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو یا پانی پر چلتے ہوئے اور تیرتے ہوئے اس کو پانی پر چلتے ہوئے اس کو دیکھو تو اس سے دھوکہ نہ کھانا اس کے عمل کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کرو اگر اس کا عمل کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہے تو یہ کرامت ہے اگر کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق وہ نہیں ہے وہ بدعت اور خرافات کرتا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے وہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی شیطان اڑتا ہے آپ کو بھی اڑا کر کے لا کر کے مکہ میں اور جہاں چاہے لے جا سکتا ہے آپ کو شیطان کر سکتا ہے ایسا جو شیطان کے پجاری ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان کے ساتھ کرتا ہے شیطان اپنے ایک پشت پر بٹھا لے گا ان کو اڑتے ہوئے آئے گا جہاں چاہیں گے وہاں جا کے چھوڑ دے گا پھر واپس لے کر کے آئے گا پانی کے اندر نیچے وہ آ جائے گا اس کی پشت پر آپ کھڑے ہو جائیے چلیے ہوتا ہے ایسا شیطان کی طرف سے آئیے اس لیے کبھی دھوکہ مت کھانا امام شافی رحمۃ اللہ کے قول ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب تک اس کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نہیں ہے جب تک وہ صحیح عقیدے کا نہیں ہے اس وقت تک اس کے کسی بھی عمل سے دھوکہ مت کھانا یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ سب شیطان کو پوچھتے ہیں لوگ یہ سب جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں شعبت آباد مکار اور جو ہے دجال قسم کے ہیں جو اپنے جالیت سے اور شعبت آبادی سے سیدھے سادھے عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو میں ایسا کرتا ہوں نہ کیوں نہیں کرتے شیطان کرتا ہوں اسے وہ کشی کرتے ہیں شیطان کی چالیس دن تک شیطان کی بات کریں گے شیطان جو کہے گا وہ کریں گے پھر شیطان کی باتوں کو مانتا ہے تو یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں انبیاء پر ظاہر ہو موجودہ اللہ کے نیک بندوں پر موحدین پر ظاہر ہو وہ کیا ہے کرامت ہے وہ اور جو دین پر نہیں ہے ایمان والا نہیں ہے بدعت اور خرافات والا شرک والا اس کے ساتھ اگر عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو یہ شعبتہ بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ دجن اور مکر اور فریب ہے اس سے کبھی انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے یہ نہ سمجھیے کوئی نیک انسان ہے پارسا انسان نہیں وہ بہت ہی زیادہ گمراہ انسان ہے جس کے اوپر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کرامات کے تعلق سے چند باتیں تھیں انشاءاللہ بعد میں مزید تفصیل آپ کے سامنے آئیں گی اور آج یہ آخری درس ہے اور اس کے بعد بقرعید کے بعد انشاءاللہ درس ہوگا آنے والا منگل درس نہیں ہوگا اس کے بعد جو ہے بقرعید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم درس کی شروعات کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ ابرامین ہم سب کو نیک کمال کرنے کی توفیق دامین و صاحب محمد والا علیہ و و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ